اختتام مجلس کا استغفار حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ مجلس کا کفارہ یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھنے سے پہلے نہ اٹھے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت تب علی وغفر لی اس دعا کو تین مرتبہ پڑھے اگر مجلس فضولیات کی ہو تو یہ دعا کفارہ ہو جائے گی اور اگر مجلس ذکر کی ہو تو یہ دعا اس پر مہر ہو جائے گی دعا کا ترجمہ یا اللہ میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور آپ کی حمد کرتا ہوں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں میری توبہ قبول فرمائیے اور مجھے بخش دیجیے عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفاره المجلس الا يقوم حتى يقول سبحانك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت تب علي واغفر لي يقولها ثلاث مرات فان كان مجلس لغط كان كفاره له وان كان مجلس ذكر كان طابعا عليه